مولانا طارق مسعود صاحب جو مسلک دیوبند کے مشہور و معروف عالم ہیں ان کی ایک کلپ میرے پاس میرے ایک ساتھی نے بھیجی ہے ویڈیو کلپ ہے جس میں کسی نے ان کے مسلک کے بارے میں سوال کیا تو جواب کے دوران انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں ذکر کی جو حقیقت کے برعکس ہیں لیکن ان تمام باتوں پر رد آج میرا مقصد نہیں ہے کیونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی جواب کے دوران جو انہوں نے ایک بات کہی جو سب سے بڑا جھوٹ کہہ سکتے ہیں یا اس جھوٹ کو بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے اس کلپ کے اندر پیش کیا وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت یا اسلام فقہ حنفی کی شکل میں پہنچا یہ انہوں نے فرمایا اپنی اس کلپ کے اندر کہ ہندوستان میں اسلام فقہ حنفی کی شکل میں پہنچا آج کی اس ویڈیو میں اسی پر میں رد کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ انہوں نے جو بات بتائی ہے بہت ہی جھوٹی بات ہے یہ تاریخ کے خلاف ہے اور انتہائی غلط بات انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہے معزز ناظرین اور مشاہدین ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہیں مولانا غازی عزیر صاحب بہت بڑے محقق ہیں ان کی ایک کتاب ہے کہ کیا اقلیم ہند میں اسلام کی اشاعت صوفیہ کی مرہون منت ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے تاریخی حوالوں سے مسترد حوالوں سے بات ثابت کی ہے کہ ہندوستان میں اسلام صاحب کرام کے دور میں پہنچا ہے خلافت راشدہ کے دور میں اسلام وہاں پر پہنچا ہے یہ انہوں نے تاریخی حوالوں سے بات ثابت کی ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض محققین کے نزدیک پچیس صاحب کرام ہندوستان پہنچے ہیں جن میں عمر فاروق کے دور خلافت میں بارہ صاحب کرام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پانچ صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تین صحابہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چار صحابہ اور ان کے فرزند یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک صحابی اس طریقے سے پچیس صحاب کرام ہندوستان کے اندر پہنچے ہیں اور انہوں نے اٹھارہ صحاب کرام کا نام بھی ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر اسی طریقے سے تابعین کے تعلق سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ سولہ تابعین کے نام ذکر کیے ہیں جو باقاعدہ ہندوستان کے اندر پہنچے اسلام کی اشاعت کی اور وہاں جا کر کے حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی اور اسلام اور توحید اور سنت کے لوگوں کو دعوت دی اور اس طریقے سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کتاب کے اندر امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی مشہور کتاب البدایہ اور نہایا جلد نمبر نو صفحہ نمبر اٹھاسی میں کہ سندھ میں محمد بن قاسم کی فتوحات سے پہلے حضرات عمر اور عثمان کے زمانوں میں صحابہ نے اطراف کے اکثر علاقے فتح کر لیے تھے وہ شام مصر عراق یمن اور اوائل ترکستان کے وسیع و عریض اقالیم میں پہنچے اور علاقہ ماورا نہر اوائل بلاد مغرب و افریقہ اور اوائل بلاد ہند میں بھی داخل ہوئے یہ کون بیان کر رہا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی معروف مشہور مورخ بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں انہوں نے الوداع اور نہایت کے اندر یہ بات بیان کی ہے تو ان تمام باتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر صحابہ کے دور ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا تاریخی حوالوں سے ساری بات ثابت شدہ ہے لیکن چلے ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ جو تاریخی روایتیں ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں ہم چلے ان باتوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم ہی کر لیتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں یا خلافت راستہ کے دور میں ہندوستان میں اسلام نہیں پہنچا لیکن محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا سندھ پر وہ ایسی تاریخی چیز ہے یا ایسا سرمایہ ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے وہ ثابت شدہ چیز ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تمام مورخین نے اس واقعے کو ذکر کیا محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا اور اس طریقے سے ملتان ہے اور یہاں تک کہ شہر قنوج تک وہ پہنچے تھے اور جب ان علاقوں کو فتح کیا تو وہاں پر درس حدیث کے لیے باقاعدہ جو ان کے ساتھ بڑے بڑے تابعین طب تابعین اور جی القدر محدثین عطیہ اور صلحہ جو ان کے فوج میں تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے متعین کر دیا وہ لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے اور اسلام کے احکام ان کو سکھایا کرتے تھے یہ جو واقعہ ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان کو فتح کیا سندھ کو ملتان اور اس طریقے سے ان علاقوں کو فتح کیا اور یہ واقعہ ہے بان بے ہجری کا بعض مورفین مورخین نے نواسی ہجری بیان کیا ہے بعض نے بانوے اور بعض نے ترانوے بیان کیا ہے یہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف اس ناحیے سے ہے کہ یہ جو فتح کیا انہوں نے یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ یعنی کئی سالوں پر مشتمل ہے تو جن لوگوں نے نواسی بیان کر دیا ان کے نکلنے کی تاریخ لے لی اور جن لوگوں نے بعد کی تاریخ بیان کی تو انہوں نے اس وقت کی تاریخ بیان کی جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا ملتان کو فتح کیا یا کنوج تک پہنچے کیونکہ ایک بہت لمبی مسافت ہے یہ وہاں تک جانے کے لیے اور وہاں پر رہنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے تقریباً چار پانچ سال تک تھے وہاں پر وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ان علاقوں میں تو کسی نے شروع کی تاریخ بیان کر دی کسی نے درمیان کی کسی نے آخر کی تاریخ بیان کر دی لیکن جو ہمارے واقعہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا کب فتح کیا نائنٹی ٹو ہجری کے اندر فتح کیا نواسی ہجری کے اندر نواسی ہجری اگر ہم مانتے ہیں تو اس وقت محمد امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو تھی وہ نو سال کی تھی کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے سن اسی ہجری کے اندر ہے اور ان کی وفات سن ایک سو پچاس ہجری کے اندر سن اسی ہجری کی جو ولادت ہے جب اگر ہم یہ مانے کہ نواسی ہجری میں انہوں نے فتح کیا محمد بن قاسم نے سندھ کو تو ان کی عمر نو سال بنتی ہے اگر نائنٹی ٹو مانے تو بارہ سال بنے گی ترانوے اگر مانے تو تیرہ سال بنے گی ظاہر بات ہے وہ عالم دین یا وہ بچہ جس کی عمر ابھی نو سال ہو یا دس گیارہ بارہ سال ہو کیا اس وقت ان کی فقہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکی تھی کیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کو فالو کیا تھا اور فقہ حنفی کو لے کر کے ہندوستان کے اندر گئے تھے ان کے ساتھ جو تابعین تھے یا طبع تابعین تھے کیا وہ سب کے سب امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شہرت اس زمانے میں ہو چکی تھی ان کی فقہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکی تھی اور عرب کے علاقوں کے اندر بھی کہ وہ سب کے سب جب ہندوستان کو انہوں نے فتح کیا تو اس طریقے سے محمد بن قاسم نے یا ان لوگوں نے فقہ حنفی کو جا کر کے وہاں رائج کیا اور فقہ حنفی کی شکل میں اسلام کو وہاں پہنچایا یہ ایسی بات ہے میرے بھائیوں جو سراسر غلط بات ہے یہ بارہ تیرہ سال کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی علمی کیا لیاقت ہوتی ہے اور کیا اس پورے معاشرے میں اور پورے عرب کے اندر ان کی فقہ کا سکہ بیٹھ چکا تھا کہ لوگ ان کی فقہ کو فالو کر چکے تھے اپناتے تھے اور وہ لوگ بھی سب کے سب فقہ حنفی کو فالو کرنے والے تھے اس لیے جا کر کے ہندوستان کے اندر انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا یہ بے بنیاد بات ہے اور بہت بڑا جھوٹ کہا انہوں نے تاریخ کے خلاف ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اس کے خلاف بات کہی انہوں نے اور یہ جو تقلیدی دور شروع ہوا ہے یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے بہت بعد میں یہ دور شروع ہوا اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں تھیں کہ لوگ اپنے آپ کو حنفی لکھتے تھے یا اس طریقے سے اور کسی فقے کی طرف منسوب کیا کرتے تھے تو ظاہر بات ہے جب یہ چیز نہیں تھی بعد میں چیزیں ہوئی ہیں اور نائنٹی ٹو ہجری ہی کے اندر ہندوستان کو فتح کر لیا گیا تو ظاہر بات ہے وہ لوگ کون سا دین لے کر کے گئے تھے کون سا اسلام لے کر گئے تھے وہ محمد بن قاسم خود تابعی آئی ہیں خود وہ تاب آئی ہیں محمد بن قاسم انہوں نے جو صحابہ سے دین سیکھا اس دین کو لے کر کے وہاں پہنچے اور صحابہ کا دین کیا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول تھا حدیثیں تھیں سنتیں تھیں جس طریقے سے انہوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ کو وہی جا کر کے نماز کے لوگوں کو تعلیم دی انہوں نے اور اس طریقے جو علم سیکھا صحابہ سے اور ان کے ساتھ جو تابعین تھے طب تابعین تھے وہ جو وہاں پہنچے وہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے جو کچھ سیکھا ان سے علم حاصل کیا اسی علم کو جا کر کے وہاں تک پہنچایا امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام و نشان تک نہیں تھا دور دور تک نو سال دس سال کی عمر کے تھے بچے تھے وہ لہذا یہ کہنا کہ محمد ہندوستان میں جو اسلام پہنچا فقہ حنفی کی شکل میں پہنچا یہ انتہائی غلط بات ہے اگر ہم صحابہ کو خارج کر دیں کہ صحابہ نہیں پہنچے اس پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد بن قاسم ہی سے اگر بات مان لی جائے کہ ان کے دور میں اسلام ہندوستان کے اندر پہنچا تو بھی ان کا یہ کہنا کہ فقہ حنفی کی شکل میں پہنچا یہ انتہائی غلط بات ہے بہت بڑا جھوٹ انہوں نے کہا ہے اپنی اس ویڈیو کلپ کے اندر حالانکہ ایک سنجیدہ عالم ہے اور ان کے لاکھوں میں فالوور بھی ہیں لیکن کسی کے فالوور کی تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہیں وہ اہل حدیثوں کی تعریف بھی کیا کرتے ہیں لیکن تعریف کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان اس مسلک کو نہیں اپنائے گا آج بہت سارے لوگ اسلام کی تعریف کرتے ہیں اسلام کو نہیں اپناتے خود ابو طالب جو مانبی کے چچا تھے وہ اسلام کی توحید کی مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے لیکن اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو تعریف کرنا ایک الگ چیز ہے تعریف کرنا الگ چیز ہے جب تک انسان اس مسلک کو نہیں اپنائے گا اس چیز کو نہیں اپنائے گا تعریف کر دینے سے کسی کا مسلک یا کسی کی بات صحیح نہیں ہو جاتی ہے تو اگرچہ وہ تعریف کیا کرتے ہیں اہل حدیثوں کی لیکن وہ جو مولانا طارق صاحب ہیں تاریخ مسعود صاحب یہ میٹھے زہر ہیں یہ تعریف کر کے جو اہل حدیث ہیں اس لیے بہت سارے کچھ اہل حدیث بھی ہیں جو ان کی کلپس کو سنتے ہیں ان کی ویڈیو کو باقاعدہ سنتے کہتے وہ نیچرل ہیں یا یہ کیا نام ہے نیوٹرل ہیں وہ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے لدیثوں کی تعریف بھی کرتے ہیں دیوبندیوں پر رد بھی کرتے ہیں اور دیگر لوگوں پر رد کرتے ہیں تو یہ میٹھا زہر ہے یہ مولانا طارق مسعود صاحب وہ لوگوں کو اپنی طرف پھانسنے کے لیے اس طرح کا حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے تاکہ کوئی متنفر نہ ہو اور سارے لوگ ان کی باتوں کو سنیں گے دھیرے دھیرے سنتے سنتے ان کا اثر ہوگا ظاہر بات انسان جس کی بات کو سنتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے ایک بوند پانی بھی اگر ایک ایک قطرہ کہیں گرتا ہے تو پتھر پر بھی وہ پانی اثر کر جاتا ہے نشان بن جاتا ہے تو انسان اگر کسی کی بات کو سنتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا اثر ہوتا ہے تو اس لیے میٹھے زہر ہیں مولانا طارق مسعود صاحب اور اس طریقے باتیں کر کے تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں ہماری باتوں کو سنیں ورنہ ہیں وہ دیوبندی اور اسی مسلک کی وہ اشاعت کرتے ہیں اور اسی مسلک کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اگرچہ کبھی کبھی وہ ان کے خلاف بھی بول جاتے ہیں اور اہل حدیثوں کی تعریف بھی کر جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سب ان کا حربہ ہے تاکہ لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو دعوت دیں تو یہ جو کلپ ہے جس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ فقہ فقہ حنفی کی شکل میں ہندوستان کے اندر اسلام پہنچا یہ بے بنیاد بات ہے بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ حقیقت کے اور تاریخ کے خلاف ہے یہ اور جس پر اتفاق اس کے خلاف ہے اور ایسی توقع نہیں تھی کہ طارق مسعود صاحب جیسے لوگ اس طرح کا جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے لیکن پھر بھی دیکھیے انسان اپنے مسلک کے اندر جب اندھا ہو جاتا ہے تعصب اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس طریقے کی انسان باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے مسلط سلب پر قائم رکھے اور اہل حدیث پر اہل حدیثیت پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم اور دائم رکھے اور انہیں کے عقید اور منحج کو اپنانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اس طرح کی باتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ بن محمد ولا علیہ و صاب وزکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ